حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اگر تم میں بیس ہوئے صبر کرنے والے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں کو یہ امر بڑا بھاری محسوس ہوا کہ اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ ایک آدمی دس کے مقابلے سے نہ بھاگے پھر یہ تخفیف نازل ہوئی الان خفف اللہ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اس نے جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے سو اگر تم میں سو افراد ہوئے صابر و ثابت قدم تو وہ دو سو پر غالب ہوں گے ابو توبہ ربی راوی حدیث نے یہ آیت کریمہ کریم میتین تک پڑھی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے گنتی میں تخفیف فرما دی تو اس اعتبار سے صبر میں بھی کمی کر دی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھیالیس